انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ مقام ابراہیم کو مسلح یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی تو آیت وطا خزو میں مقام ابراہیم مسلح نازل ہوئی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو ساٹھ یہ حدیث صحیح ہے